ہجر ہجرے میں میری جان سلگ رہی ہے ہجر ہجرے میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو یہی لو لگی ہوئی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد میرا تیرا ذکر زندگی گئے مجھ درد سے نوازا مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری گئے مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے سوچ کر مدینے میرا کام جستجو ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی ہو زیارت یہی لا لگی ہوئی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے نہ ہوا آ گئے کوئی سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گئے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گے گئے تجھ سا میں کوئی ہوگا تو حبیب کبریا ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ سروری ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی ہو یہی لو لگی ہوئی گئے غم ہجرے مستعفی میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجرے مستعفی میں میری جان سلگ رہی گئے مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے اے فدا یقین کبھی دید ان کی ہوگی مجھے پتا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے کبھی ان کی غازی زیارت کبھی ان کی غازی زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے ہم ہجرے میں میری جان سلگ رہی ہے ہم ہجرے میں میری جان سلگ رہی گئے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش